حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے گھر سے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس قیامت کی بابت پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن میں تجھے اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے تو یہ اس کی ایک علامت ہے جب ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے فقیر لوگوں کے رئیس بن جائیں گے تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے جب بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے سے لمبی اور اونچی عمارتیں بنانے لگے تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اسے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا صحیح خبروں والا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار چوالیس